دین و بدن کی سلامتی اللهم عافنی فی دینی وعافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين یا اللہ مجھے میرے دین میں عافیت عطا فرمائیے اور مجھے میرے جسم میں عافیت عطا فرمائیے اور مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرمائیے اور اسے میرا وارث بنا دیجئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بلند و برتر اور عظیم ہے اللہ کی ذات پاک ہے جو ساتوں آسمانوں اور عرش کریم کا مالک ہے تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا فرماتے